الشریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں آپ میں سے اکثر لوگوں نے مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک نوٹس بورڈ پر ایک پوسٹر دیکھا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ کل ٹیوزڈے کو عصر کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں لندن سے بردر صدیق آ رہے ہیں اور وہ پیش کریں گے اسی مسجد میں یہاں پر بیٹھ کر گازا کا آئی وٹنس اکاؤنٹ کہ گازا میں آج کل کیا ہو رہا ہے فی الحال گازا میں کن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں پیلسٹائن میں مسجد افسا کے باب میں فی الحال کیا تازہ خبر ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے اس کو وہ بیان کریں گے تو پیلسٹائن کی گازا کی مسجد کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں تو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل پتا چل جائے گا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے مستقبل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا لیکن کل جب میں نے یہ بات سنی کہ وہ آ رہے ہیں اور غازہ کی کرنٹ سچویشن کو بیان کرنے والے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ چلو میں پاسٹ کو بیان کر دو ہم سب بیت المقدس چلے مسجد اقسا چلے اور تاریخ کیا کہتی ہے ہسٹری کیا کہتی ہے یہ مسجد اقسا اس کے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے کیسے یہ مسجد اقسا ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی کیسے پھر ہمارے پاس آئی آج جن حالات کے اندر ہم لوگ ہیں یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا آئیے میں آپ کو ذرا ہسٹری بیان کرتا ہوا چلو یہ مختصر وقت میں کوشش کرو کہ مسجد اقسا کی جو ہسٹری ہے اور جو تاریخ ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو اور جیروسلم کو فتح کروایا تھا اس کے متعلق کچھ باتیں کرے تاکہ پاسٹ آج آپ آپ کے سامنے آ جائے پریزنٹ کل آپ کے سامنے آ جائے اور فیوچر کا تو پھر اللہ مالک ہے مسلمانوں کے لیے مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ گی و سلام آئے کئی نبیوں نے مسجد میں نمازیں پڑھی کئی مذہبیوں نے مسجد اقسا اور اس کے ارد گرد علاقے میں جو سیریا کا اور شام کا علاقہ ہے وہاں پر ان کی پیدائش بھی ہوئی اور آج بھی شام کے علاقے میں سیریا میں سو انبیاء علی السلام وسلام کی قبریں موجود ہیں اور قرآن کریم نے بھی مسجد اقسا کا تذکرہ کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد اقسا کی فضیلت کو بیان کیا ہے اس بنا پر یہ مسجد ہمارے یہاں بڑی اہمیت والی ہے جیسے مسجد حرام مکہ میں مسجد نبی مدینہ میں ویسے ہی بیت المقدس میں جو مسجد اقصا ہے وہ بھی مسلمانوں کے نزدیک بڑی احترام اور عزت والی ہے اور اس کے فضائل میں میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ مسجد جو ہماری تھی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف بھی لے گئے تھے ایک وہ وقت آیا یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی غیروں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا پورا بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور بیت المقدس کا جروسلم کا علاقہ مسلمانوں کے پاس پھر باقی نہیں رہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی فکر ہے بیت المقدس پھر مسلمانوں کو مل جائے جیروسلم پھر سے فتح ہو جائے پھر سے وہاں پر ایمان اور نماز آباد ہو جائے یہی فکر چل رہی تھی اور دور آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہے اور اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے اور انہوں نے اپنی آرمی کا لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیش کیلنڈر کے مطابق سن 636 میں یرد 636 اسوی میں مسلمانوں نے یرموک کو فتح کر لیا یرموک کو فتح کر کے ڈیمسکس پہنچے ہیں اور ڈیمسکس میں مسلمانوں نے ایک مہینے کا قیام کیا ہے سپے سالار ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے بڑھنا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہے ان کے دماغ میں خیال آ رہا ہے نیکسٹ کہاں جاؤ جیروسلم یا پیساریا یہ دو الگ الگ ملک ہیں میں جیروسلم جاؤں بیت المقدس جاؤں یا کیساریا جاؤں سوچ رہے تھے دل میں آیا اپنی فوج سے مشورہ کر لو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمی کی تعداد ہے تھرٹی تھاؤزن تیس ہزار کی فوج ہے سب کو جمع کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ میرے فوجیوں نیکسٹ کہاں کیساریا جاؤ گے یا جیروسلم جا کر بیت المقدس کو فتح کرو گے فوجیوں نے جواب یہ دیا آپ ہمارے امیر ہیں آپ ہمارے سپہ سالار ہیں آپ کا جو مشورہ ہوگا سر آنکھوں پر آپ کہو قیساریہ ہم جانے کے لیے تیار آپ کہو بیت المقدس ہم چلنے کے لیے تیار یہ ان لوگوں نے جواب دیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں ہم ہمارے امین المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لیں مدینہ میسج پوچھ لے انہی کو وہاں پر پوچھ لے ان کی کیا رائے ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا اوپینین سر آنکھوں پر اور یہ بات بالکل صحیح ہے ہم کیوں ڈیسیشن لے ہم اپنے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں چنانچہ ایک صحابی حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ مدینہ جاؤ اور کر امیر المؤمنین کے سامنے یہ بات رکھو کہ دو ملک ہمارے سامنے ہے ایدر بیت المقدس یا پھر ہم قیساریہ چلے جائیں آپ کی کیا رائے ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر گئی ہے انہوں نے فوراً مشورہ بلایا اپنے خاص خاص صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ مشورے میں برکت ہوتی ہے بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے کوئی کہہ رہا ہے امیر المؤمنین جو آپ کہیں گے وہی ہوگا کوئی کہہ رہا ہے بیت المقدس کی طرف جایا جائے کوئی کچھ کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوج کو یہ حکم دے دو کہ بیت المقدس چلے جائے جیروسلم کی طرف بڑھ جائے اور بیت المقدس کو فتح کر لے اور امیر المؤمنین اگر بیت المقدس فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو قبضہ مل گیا تو قیساریہ کا علاقہ تو خود بخود فتح ہو جائے گا اور یہ بات میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو قریب کے گرد و پیش کے علاقے یہ سب خود فتح ہو جائیں گے جب حضور کا فرمان آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا علی جو تم کہتے ہو وہی سچ ہے ہے حضرت الفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ واپس اور جا کر ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میسج دے دو کہ اب ان کو بیت المقدس کو پتا کرنے نکلنا ہے میسج پہنچا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو لے کر وہ جابیہ مقام پر پہنچے ہیں جابیہ مقام پر پہنچنے کے بعد اب وار پلاننگ ہو رہی ہے کیسے لڑائی کریں گے ہماری وار کی ٹیکٹکس کیا ہوگی کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا اور مشورے میں بات یہ دے ہوئی کہ یہ جو تھرٹی تھاؤزینڈ کی ہماری آمی ہے اس کو چھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے پانچ پانچ ہزار کی فوج کی ٹکڑی بنا دی جائے چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چھے گروپ میں ڈیوائیڈ کر رہا ہو سب پر کنٹرول میرا رہے گا اور ہر گروپ کا میں ایک امیر بنا دیتا چنانچہ یزید بن ابی سفیان کو شرحبیل کو منحال کو عروہ کو مسیب کو اور قیس کو رضوان اللہ علیہ مجمعین ان چھ آدمیوں کو لیڈر بنا دیا گیا کہ ہر ٹکڑی کا ایک لیڈر رہے گا اور اس کے بعد میں جابیہ مقام پر سب موجود ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں سے سب سے پہلے یسید بن نبی سفیان کا جو لشکر ہے جو پانچ ہزار کی جماعت ہے وہ سب سے پہلے بیت المقدس جائے گا فرسٹ گروپ فائیو ٹاؤزن کا یزید ابن ابی سفیان کی کمانڈری میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتا ہے اور جیسے ہی بیت المقدس کی باؤنڈری کے پاس پہنچتے ہیں زور سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے قلبے کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں ادھر بیت المقدس والوں کو پتا چل گیا کہ مسلمان آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اس زمانے میں یہ چھاپ پڑی ہوئی تھی کہ جہاں جاتے تھے فتح ان کے قدم چوکتے تھے یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لاکھوں مربع میل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور فتح یاب ہو گئے تھے تو یہ سب گھبرا گئے آ گئے مسلمان آ گئے مسلمان چنانچہ ان کے فوجی ان کے لوگ اپنی فورٹ میں چلے گئے اور بڑے بڑے دیواروں پر اور فصیلوں پر چلے گئے اور دیکھنے لگے اتنا بڑا لشکر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہے کیونکہ ابھی تو پانچ ہی ہزار آئے تھے تو وہ بہت خوش ہو گئے کہنے لگے یہ تو معمولی سی معمولی سی فوج ہے چھوٹا سا لشکر ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ان لوگوں نے یہ آرڈر دیا کہ اپنی پوری فوٹ کو مضبوط کر دیا جائے چاروں طرف توپوں کو لگا دیا جائے اپنے ویپنس کو تیار کر دیا جائے انہوں نے اندر تیاری شروع کر دی پہلے دن پانچ ہزار آئے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن دوسرے پانچ کو بھیجا تیسرے دن تیسرے پانچ کو بھیجا چوتھے دن چوتھا پانچ اس طرح چھ دن میں تیس ہزار کا لشکر آ گیا اور پورے بیت المقدس اور جرسلم کو انہوں نے گھیر لیا اور انتظار کر رہے تھے کہ اب وہ لوگ کچھ اقدام کریں گے تین دن گزر گئے وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں یہ سب ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ لڑنے کہیں گے شاید وہ صلاح کرنے کہیں گے شاید وہ ہماری مسجد میں ایسے ہی دے دیں گے یا وہ لڑنا چاہیں گے تین دن تک ویٹ کیا وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی اب مشورہ ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے فوجیوں سے کہ یہ تو آ نہیں رہے اور ہم بغیر بولے ہوئے اٹک نہیں کریں گے اس بنا پر ہم لوگ وہاں چلے جائیں جا کر ان سے بات کرے میٹنگ کرے اور ان کی رائے پوچھ لے یزید ابن ابی سفیان کو یہ ذمہ داری سپورٹ کی گئی کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے ٹیبل ٹاک کرو پوچھو ان سے ان کا کیا ارادہ ہے یزید ابن ابی سفیان گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ بولو کیا کرنا ہے کیا تم سب کلمہ پڑھ رہے ہو کیا تم سب اسلام قبول کرنا چاہتے ہو اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم ہمارے بھائی ہو جیسے ہم ویسے تم ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں ہمیں لڑنا ہے مقابلہ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے ہمیں مسجد اقسا کے اندر آنے کی اجازت دے دو ہمیں بیت المقدس سپرد کر دو ہم حکومت کریں گے اور جو بھی ٹیکس اور جزیہ تمہارے اوپر نافذ کریں گے وہ تمہیں ہمیں ادا کر دینا ہے بالکل جو سمپل رولز تھے وہ بیان کر دیے اس قوم نے جواب یہ دیا کہ ہم ہمارا دین چھوڑے ہو نہیں سکتا ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے اور ہم وار کرنا چاہتے ہیں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے نہ مسجد افسا تمہیں ملے گی نہ بیت المقدس میں تم انٹر ہو سکتے ہو لڑائی کرو لڑائی کے بعد میں فیصلہ ہونا یزید ابن ابی سفیان واپس آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر لڑنا ہے آج رات تم بھی آرام کرو ہم بھی آرام کریں تم بھی تیاری کرو ہم بھی تیاری کریں کل صبح سے لڑائی شروع ہو جائے گی واپس آئے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات سنائے مشورہ یہ ہوا کہ کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ مقابلہ کریں گے وہاں سے وہ کریں گے یہاں سے ہم کریں گے اب اللہ کے ہاتھ میں اللہ اگر فتح دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجد اقسا یہ بیت المقدس پر ہمیں فتح نصیب فرمائیں گے یہ مشورہ ہوا پوری رات لوگوں کی بے چینی میں گزری ہے کب صبح کا وقت آئے کب ہم مقابلہ کرے اور کب ہماری مسجد ہمیں نصیب ہو جائے کب وہ گھڑی آ جائے کہ مسجد اقسا میں ہم سجدہ کرنے لگے مسجد اقسا میں ہم نماز پڑھنے لگے ہمارے انبیاء کی نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے پوری فوج میں قرار ہے فجر کی نماز کا وقت ہوا اور جو چھ گروپ تھے چھ گروپ کی چھ فجر کی جماعتیں بنائی گئی اور ہر امام نے اور لیڈر نے یہی آیت کریمہ فجر کی نماز میں تلاوت کی ہے کہ یا قوم ادخل الارض المقدست اللتی قدب اللہ لکم ولا ترتدو علی ادبارکم فتنقلبو خاسرین اللہ فرماتے ہیں اے میری قوم قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ورنہ تم خسارہ اٹھاؤ گے نماز پڑھی گئی دعا ہوئی ہے اور اس کے بعد میں ہمارے مسلمان فوجی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں وہ چھ گروپس الگ الگ جگہ سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا ادھر سے یہاں سے مقابلہ ہوا وہاں سے مقابلہ ہوا یہاں سے تیر برسا برسائے جا رہے ہیں وہاں سے تیر برسائے جا رہے ہیں توپے پھوڑی جا رہی ہے مقابلہ چلتا رہا کبھی یہ غالی بار ہیں کبھی وہ غالی بار ہیں کبھی یہ ٹھنڈے پڑ رہے کبھی وہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں تاریخ میں لکھا ہے یہ لڑائی چار مہینے تک چلتی رہی فور منس تک لڑائی ہوئی ہے اور مسلمان تو باہر میدان میں تھے وہ میدان جہاں پر سردی ہے اور برف کا زمانہ تھا برف بھی گر رہا ہے سردی بھی ہے لیکن مسلمان فوجی جمے ہوئے ہیں وہ فورٹ میں سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اتنا زوردار مقابلہ چلا چار مہینے ہو گئے اور اب وہ لوگ جو فورٹ کے اندر موجود تھے وہ جو اسلام کے دشمن وہ غیر مسلم اب وہ کمزور پڑ گئے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ ختم ہو گئے کھانا ان کا کم ہونے لگا اب پریشان انہوں نے اپنے پوپ کو بلائے ان کا جو پوپ تھا اس کو حاضر کیا گیا اور ان سے مشورہ کیا گیا کہ آپ ہمارے پوپ ہو مقدس ہستی ہو آپ بتاؤ اب نیکسٹ کیا کرنا چار مہینے سے ہم تھک چکے ہیں نہ مسلمان بھاگ رہے نہ ہار رہے نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اس لیے آپ ہمیں بتلائیں کیا کرنا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لڑنا ہے تو بہت اپنے فورٹ میں رہ کر لڑ لیا ہم دروازے کھول دیتے ہیں باہر نکلتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ایک دم میں فیصلہ ہو جائے یا ہم انہیں مار دے یا وہ ہمیں مار دے اب یہ چھپ چھپ کر نہیں لڑنا ہے ہم تھک چکے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دو تو ایک پوپ ہونے کے ناطے ہم آپ کا رسپیکٹ کرتے ہیں ہم فوراً تیار ہو جائیں گے اس پوپ نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ ہم کوئی ڈیسیشن لے میں ذرا مسلمانوں سے ایک بار پھر میٹنگ کر کے آتا وہ پوپ جو ان کے یہاں بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے آئے اور کہا بولو کیا ارادہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چار مہینے پہلے کہا تھا آج بھی وہی کہتے ہیں لڑنا ہے تو لڑنے تیار ہے اور صلح کرنا ہے تو صلح کرنے تیار ہے صلح کر لو ہمیں اندر آنے دو اور تم جزیاں دے دینا اور اگر تم ایمان قبول کرو تو سر آنکھوں پر پوپ نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے اگلی کتابیں پڑھی ہیں جو مقدس کتابیں ہمارے یہاں پر آسمانی کتابیں میں نے پڑھی ہے اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا ایک قوم آئے گی بیت المقدس کو وہ فتح کر لے گی مسجد افسا کو وہ فتح کر لے گی اور اللہ تبارک بطالہ انہیں فتح اور نصرت نصیب کرے گا اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو قوم آئے گی ان کا جو امیر ہوگا ان کا جو امیر المؤمنین اور مالک اور خلیفہ ہوگا وہ ایسا ہوگا اس کی کوالٹی یہ ہوگی اس کا اس کا لباس ایسا ہوگا اس کا فیس ایسا ہوگا اس کی آنکھیں ایسی ہوگی اس بنا پر ایک کام کرو تھوڑی دیر کے لیے لڑائی بن کر دیتے ہیں تم تمہاری امیر کو ہمارے سامنے بھیج دو ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا امیر ویسا ہی لگتا ہے جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر اس کی صورت اس کی شکل اس کا بدن اس کی آنکھیں اس کا قد بالکل ویسا ہے جیسا ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ اس امیر کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس کو پتا کر دے گا پھر لڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نہیں لڑیں گے پورا بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے لیکن اگر تمہارا امیر ان سائنس کے مطابق نہیں ہے تب تو پھر ہم ہار نہیں مانیں گے چاہے بیس سال تک لڑنا پڑے ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے امیر تو مدینہ میں رہتے ہیں مدینہ یہاں سے کافی دور ہے انہیں کیسے بلائے اس پوپ نے یہ کہا لڑائی بند نہ ہم لڑے نہ تم لڑے رک جاؤ جب تمہارے امیر آ جاتے ہیں اس کے بعد ڈیسائڈ کر لیتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو آپ کو فائنل جواب نہیں دے سکتا میں اپنے امیر سے پوچھ لیتا ہوں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کر لیتا ہوں اور اسی وقت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر دیا اور کہا جاؤ مدین پاک اور جا کر امیر المؤمنین کو یہ میرا خط دے دو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا رات بند سفر کرتے رہے لیٹ نائٹ کو مدینہ پہنچے صبح کے وقت میں کئی روز کے بعد پہنچے لیکن رات کے وقت میں پہنچے رات کے وقت پہنچے تھے آرام کر لیا صبح مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لیٹر دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ پوپ آپ سے ملنا چاہتا ہے اب آپ کی مرضی آپ جو حکمت دیں گے وہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مشورہ بلایا صحابہ سے مشورہ شروع کیا کیا کرو جاؤں نہیں جاؤں حملہ کر دے واپس آ جائے کیا کیا جائے ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے اور میجورٹی کی رائے یہ ہے آپ چلے جاؤ اس لیے کہ ہمارے وہ فوجی جو وہاں پر مقابلے پر ہے چار مہینے ہو گئے ہیں بیوی بچوں سے دور ہے گھر سے دور ہے سردی کا موسم ہے برف پانی ہے ہو سکتا ہے آپ جاؤ اور اللہ آپ کی وجہ سے وہ ملک بغیر لڑائی کے ہمیں نصیب کر دے اس بنا پر ہم سب کی رائے ہے ہے آپ چلے جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں فوراً سامان تیار کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور سیدھے مسجد نبی میں پہنچے مسجد نبی میں گئے چار رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا پھر حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر پر سلام بھیجا دعا کی اور اس کے بعد میں باہر نکلے ہیں سارے لوگ مدینے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے آپ اٹھنی پر سوار تھے ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر اس وقت جو کپڑا تھا اس کپڑے پر چودہ پیچیس موجود تھے فورٹین بیچز چودہ پیمنٹ چادر پھٹی ہوئی تھی ادھر ادھر پیوند لگا کر فورٹین پیوند والی اور فورٹین والی چادر آپ نے پہن تھی اور آپ اٹھنی پر سوار تھے کچھ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ بیت المقدس جرسلم جا رہے ہو آپ مسلمانوں کے امام ہو آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں آپ ایسا کپڑا پہن کر جاؤ جس میں فورٹین پیچیز ہو لوگ آپ کی مذاق اڑائیں گے لوگ کہیں گے کتنا غریب ہے مسلمانوں کا امیر اور آپ اٹھنی پر جاؤ نہیں نہیں نہیں آج آپ گھوڑے پر جائیں گے آپ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور آپ کے لیے دوسرے کپڑے کا انتظام کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا اور ایک کپڑا لایا گیا مصر میں ایجپٹ میں بنا ہوا وائٹ کلر کا کپڑا تھا وائٹ چادر تھی جس کی قیمت اس زمانے میں پندرہ درہم تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا انہوں نے وہ پندرہ درم کی چادر پہن لی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے سب کو الوداع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب مدینہ سے باہر نکلنے والے ہیں تاریخ گواہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں گوڑا دو سٹیپ آگے بڑھا فرسٹ سٹیپ اور سیکنڈ سٹیپ دو سٹیپ وہ گھوڑا آگے بڑھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اللہ اکبر اور زور سے کود کر زمین پر کود پڑے گھوڑے کو ہٹا دیا لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا کہا میرا وہ پرانا کپڑا لاؤ میرا وہ پرانا کپڑا چودہ پیوند والا لاؤ اور انہوں نے وہ کپڑا کپڑا نکال دیا پرانا پہن لیا کہا میری اٹھنی لے کر آؤ لوگ کہہ رہے ہوا کیا ہے فرمایا کہ جب میں گھوڑے پر بیٹھا جب میں نے وہ سفید کپڑا پہنا میرا گھوڑا دو قدم آگے چلا تھا میرے دل میں گھمنڈ آنے لگا میں فخر محسوس کرنے لگا کہ عمر تم تو گریٹ ہو تمہارا کپڑا دیکھو تم تمہارا گھوڑا دیکھو اور مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا لا يدخل الجنہ من کانا فی قلبه مسقال ذرت من کبرین کہ جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر گمنٹ اور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کیا زہد تھا کیا تقوا تھا فرما دیا نہیں نہیں نہیں گھوڑے پر میں نہیں بیٹھوں گا نیا کپڑا میں نہیں پہنوں گا یہ اٹھنی برابر ہے یہ میری پرانی چادر برابر ہے اسی کو پہنا اسی اٹھنی پر سوار ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں سفر ان کا لمبا تھا اور وہ وقت بھی آیا کہ جابیہ مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ویلکم کیا اور انہیں لے کر جرسلم پہنچے جرسلم کی باؤنڈری پر پوپ کو اطلاع دے دی گئی کہ ہمارے امیر المؤمنین آ چکے ہیں پوپ نے یہ کہا آپ کے امیر المؤمنین سے میری درخواست ہے وہ اکیلے میرے پاس آئیں گے اور میں اکیلا ان کے پاس جاؤں گا اور ہماری ملاقات بیچ میدان میں ہوگی ادھر ان کی فوج ادھر مسلمانوں کی فوج بیچ میں کھلا میدان آپ کے امیر المومنین اور میں ہم دونوں وہاں پر بات کریں گے منظور کر لیا گیا اور وہاں سے پوپ آتا ہے ادھر سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں وہی اونٹنی ہے وہی چودہ پیوند والی چادر ہے اور وہی سادگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سامنے آتے ہیں وہ پوپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگتا ہے آپ کے کپڑے کو اس نے دیکھا آپ کی اونٹنی کو اس نے دیکھا آپ کے بدن کو اس نے دیکھا آپ کی ہائٹ کو اس نے دیکھا آپ کے بالوں کو اس نے دیکھا آپ کی آنکھوں کو اس نے دیکھا اور اس کے بعد زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا یہی ہے فاتح بیت المقدس یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں کتابوں میں پڑھ کر آیا تھا ہاں میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ امیر جو بیت المقدس کو کرے گا اس کے بدن پر پرانی چادر ہوگی وہ اٹھنی پر سواری کر کے آئے گا اس کا رنگ ایسا ہوگا اس کی ہائٹ ایسی ہوگی اس کی آنکھیں ایسی ہوگی جو میں نے پڑا تھا سب کچھ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو وہ پوپ پیچھے مڑتا ہے اور اپنی فوج کو کہتا ہے اے میرے فوجیوں اے بیت المقدس کے باشندوں میری بات مان لو یہی وہ پاتی ہے بیت المقدس سے اگلی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے ہم لاکھ کوشش کرے ہم ان کو ہرا نہیں سکتے جیت ان کے ہاتھ میں ہے بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہے مسجد اقصہ کے یہ ہمدار زمیندار اور ٹھیکیدار ہے اس بنا پر میری رائے یہ ہے لڑائی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے لڑنے جاؤ گے تو لڑ نہیں پاؤ گے کھول دو بیت المقدس کے دروازے اجازت دے دو انہیں اندر آنے کی پوپ کا سب رسپیکٹ کیا کرتے تھے یہ جملہ سننا تھا بیت المقدس کے دروازے کو کھول دیا گیا سارے لوگوں نے اپنے ہتھیار نیچے ڈال دیے اور اعلان کیا آ جاؤ مسلمان بیت المقدس تمہارا ہے مسجد اقسا تمہاری ہے یہ تمہاری جاگیر ہے یہ تمہارے لیے ہے اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی اونٹنی پر ہے تیس ہزار کا لشکر پیچھے ہے مسلمانوں کی فوج بیت المقدس میں انٹر ہو رہی ہے ارباب تاریخ نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پر آگے ہے نگاہ نیچے جھکی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور بالکل تباہ کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی تھرٹی کی ملٹری کو لے کر وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا اے بیت المقدس کے ہم تمہاری جان کو تمہاری عزت کو تمہارے مال کو تمہارے بوڑھوں کو تمہارے بچوں کو تمہاری عورتوں کو سب کو امان دیتے ہیں ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے تم پیار سے رہو یہیں پر رہو تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ بیت المقدس میں اب نہیں رہنا ہے چلے جانا ہے ہم ان کے لیے سفر کا انتظام کریں گے انہیں حفاظت سے وہاں پہنچائیں گے جہاں جانا ہے اور جو رہنا چاہتا ہے وہ خوشی سے رہ سکتا ہے ہم تمہاری مال و عزت کی حفاظت کریں گے تم اسلام میں ٹیکس دو یا اسلام قبول کرو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ انہوں نے منظور کر لیا کچھ لوگ اسلام لے آئے کچھ لوگ لوگوں نے ٹیکس دینے کا ارادہ کیا دس دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں رہے اس کے بعد واپس چلے گئے اور اس طریقے سے وہ مسجد افسا جو ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ مسجد افسا جس کی حضور تمنا کیا کرتے تھے وہ مسجد افسا پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی یہ ہے وہ تاریخ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان بیت المقدس پر غالب آ گئے فتح نصیب ہو گئی مسجد یکشاں میں صحابہ دوڑتے ہوئے گئے ہیں سجدے کیے ہیں نمازیں پڑھی ہے انبیاء کے آثار کو وہاں پر دیکھا ہے اور اس طریقے سے یہ بیت المقدس اور مسجد یکساں اس دن سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور مسجد اقسا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر کوئی آدمی مسجد حرام میں مکہ کی مسجد میں نماز پڑھے ایک نماز پڑھتا ہے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ نمازوں کا ثواب ملتا ہے کوئی ایمان والا مسجد نبی میں چلے جائے اور مدینہ کی مسجد نبی میں نماز پڑھے ایک نماز کا ففٹی تھاؤزینڈ نماز کا ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی آدمی بیت المقدس چلے جائے جائے تو اور مسجد اخساں میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب پچیس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے نمازوں کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے پر ہے مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسی ہے جہاں پر سفر کرنے کی اجازت ہے یعنی کوئی صرف اس ارادے سے سفر کرے کہ میں اس مسجد کو دیکھنا چاہتا ہوں یس اسے پرمیشن ہے مسجد حرام مسجد مدینہ یعنی مسجد نبی اور مسجد اقصا ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جال ہر جگہ پر آئے گا قیامت کے دن فتنے برپا کرے گا لیکن چار جگہ پر دجال کبھی نہیں جا سکتا مسجد حرام میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا مسجد نبی میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا مسجد اقسا میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا اور مسجد تور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسجد ہے اس میں بھی وہ انٹر نہیں ہو سکتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے جہاں بیت اللہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد کون سی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر کی مسجد مسجد اقصا ہے حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام اور مسجد اقصا ان دونوں میں کتنے سال کا فاصلہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مسجد حرام تعمیر ہوئی ہے چالیس سال کے بعد مسجد اقصا کو تعمیر کیا گیا ہے مسجد کس نے بنائی سب سے پہلے بنیاد ڈالی ہے حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام نے اس کے بعد میں مسجد اقسا کو ختم کر کے نئے سرے سے بنایا حضرت ابراہیم علیہ کی سلاۃ وسلام نے اس کے بعد پھر مسجد افسا کو نئے سرے سے بنایا حضرت داؤد علی والسلام نے اور چوتھی مرتبہ اسے پھر زمین دوست کرنے کے بعد مضبوطی کے ساتھ میں تعمیر کیا حضرت سلیمان سلاۃ والسلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو مسجد کی کنسٹرکشن کروائی ہے جو آج شکل ہے مسجد افسا کی اکثر حصہ وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام وسلم کے زمانے میں بنا ہے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں رینوویشن کا کام کروایا بعد میں اسے اور مضبوط کیا گیا ورنہ یہ مسجد مضبوطی کے طور پر بنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور بنایا تھا جناتوں نے مسجد اقسا کو جناتوں نے بنایا ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر کنٹرول دیا تھا جنات ان کی خدمت کرتے تھے جنات ان کی غلامی کرتے تھے انہوں نے کام پر لگا دیا کہ یہ بلڈنگ وقت کرنا ہے یہ مسجد کو ریڈی کرنا ہے جنات بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے اسے رکھتے اسے بنا رہے تھے مسجد اقسا بن رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی سپرویژن میں وہ نگرانی کر رہے ہیں مسجد اقسا بن رہی ہے ابھی کچھ کام باقی تھا ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے نبی سلیمان آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارے ملک الموت مسجد بن رہی ہے مسجد اکثر تعمیر ہو رہی ہے اتنا کام ہو چکا ہے اگر اگر میرا انتقال ہو گیا یہ سارے جنات بھاگ جائیں گے یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا یہ سب میرے ڈر سے اور میرے کنٹرول میں کام کر رہے ہیں اگر میں میرا انتقال ہو گیا یہ مسجد ادھوری رہ جائے گی یہ جنات سب کے سب بھاگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ان اجل اللہ اذا جا لا یوخر اے نبی سلیمان تم نبی ہو لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا موت سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تو موت دینا چاہتا ہے تو دے دے لیکن اللہ میں چلا جاؤں گا یہ لوگ مسجد نہیں بنائیں گے یہ بھاگ جائیں گے یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا سلیمان موت تم پر آئے گی لیکن ان جناتوں کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ سلیمان ایک کام کرو کھڑے ہو جاؤ اور ایک لکڑی کو ایک عصا کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے تم سب کو دیکھ رہے ہو اور سپر ویژن کر رہے ہو جب تک تم کھڑے رہو گے یہ ہلیں گے نہیں کام کرتے رہیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ان کی روح کو قبض کر لیا جائے ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا انتقال ہو گیا ان کا لیکن اللہ نے ان کی باڈی کو اسی طرح کھڑا رکھا ہاتھ میں لکڑی ہے باڈی ویسی کھڑی ہوئی ہے جنات سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تو جلدی جلدی کام کر رہے کہ بھائی وہ تو دیکھ رہے ہمارے بادشاہ کو میں دیکھ رہے اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے جسم کو اسی طریقے سے رکھا ادھر مسجد بن رہی ہے جنات سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے یہاں تک کہ جب مسجد یکساں تعمیر ہو گئی اور پوری مسجد ریڈی ہو گئی یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے وہ یہ کہتے ہیں مسجد تیار ہو گئی ادھر وہ لکڑی گر جاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر جاتے ہیں اور اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو تیار کروا دیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی رینوویشن وغیرہ کا کام کروایا اور اس طریقے سے مسجد افسا آج اپنی اصلی پوزیشن میں موجود ہے میرے بھائیوں یہ تو وہ مسجد ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ معراج پر بلا رہے ہیں تو وایا مسجد افسا بلا رہے ہیں قرآن کہتا ہے سبحان اللذی اسرابی عبدی لیلہ من المسجد الحرام من من المسجد المسجد الحرام إلى الأقصى الذي باركنا لنريه آياتنا اللہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کا یہ سفر ہوا ہے تو اس کا پہلا حصہ جسے اسرا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر پر آرام کر رہے ہیں دو فرشتے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور علیہ السلام برآن کو لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے آپ کو سفر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج کے لیے بلا رہے ہیں یہ دونوں فرشتے آپ کو لے کر پہلے مسجد حرام میں گئے اور آپ کے ہارٹ کا آپریشن کیا گیا دل کو باہر نکالا گیا اس کو زمزم کے پانی سے انہوں نے دھویا پھر اس کی جگہ پر لگایا پھر یہاں پر سٹیچز لگائے ان دونوں فرشتوں نے اور اس کے بعد براد پر بیٹھ کر آپ کا سفر شروع ہوا ہے اور پہلا سٹاپ ہوا ہے وہ مسجد میں ہوا ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں میری سواری پہنچی ہے تو ان فرشتوں نے اس سواری کو اسی کھوٹے پر باندھا جہاں پر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اس کے بعد میں میں اندر گیا اندر جا کر میں دیکھتا ہوں تو تمام نبیوں کی روحیں موجود جتنے انبیاء آئے تھے لاکھ چوبیس ہزار سارے نبیوں کی روحیں وہاں پر موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ازان دی ازان کے بعد میں اقامت کہی سب سب ہیں ہر ایک سوچتا ہے امامت کون کرائے گا امامت کون کرائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام نبیوں کے سردار ہو اس اس لیے امامت آپ ہی آج کراؤ گے قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ ہم نے مسجد اقسا میں بھی برکت نادل کی اور صرف مسجد اقسا نہیں مسجد اقسا کے ارد گرد کا علاقہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مسجد اقسا کے قریب جو شام کا علاقہ ہے سیریا کا علاقہ ہے قرآن کہتا ہے بارکنا حولا ہم نے اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی برکت دے دی اور سیریا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن میں وعدہ ہے اللہ نے دنیا کی برکت بھی دی اور آخرت کی برکت بھی دی دنیا کی برکت تو یہ ہوئی کہ وہاں کا موسم بہت اچھا وہاں کے کروپس بہت اچھے وہاں کے پھل بہت اچھے اگتے ہیں اور کئی پودے اور پھل اور کروپس کے اگنے کی وہ زمین ہے ایسی زرخیز زمین اللہ نے بنائی اور اخروی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت دی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سو انبیاء کی قبر آج سیریا میں موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر سیریا میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر سیریا میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سیریا میں ہے یہاں تک کہ صحابہ میں سے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا میں مدفور ہے اسی طریقے سے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا میں مدفور ہے حضرت طبیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا میں مدفور ہے بلکہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سے ہے اللہ فرماتے ہیں اے سیریا تو میری سلیکٹڈ زمین ہے اور میں تیرے اوپر میرے سلیکٹڈ بندوں کو بھیجا کروں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصا کی ہم مسلمانوں کے یہاں بہت بڑی اہمیت ہے بہت بڑا اس کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے حرمین شریفین کی عظمت ہمارے دلوں میں موجود ہے اللہ مسجد اقصا کی عظمت بھی ہمیں نصیب فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر وہیں پر گئے پہلے اسرا کیا یعنی مسجد اقصا میں گئے اور بعد میں اللہ نے آپ کو ساتو آسمان اور جنت اور عرش تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر بلایا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے ہیں لوگوں نے یہی سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو میں بیت المقدس گیا تھا میں نے مسجد اقسا دیکھی ہے تو بہت سے لوگ تھے جو مسجد اقسا دیکھ کر آئے تھے کوشچن کرنے لگے چلو بتاؤ مسجد اقسا کے دروازے کتنے ہیں اس کی کھڑکی کس طرف ہے مسلح کیسا ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے شروع کیے لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر سوال ہوتا تھا اللہ ہمارے نبی کی آنکھوں کے سامنے مسجد کو کر دیتے تھے حضور دیکھتے جاتے جواب دیتے جاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جواب دے دیے جب سب جواب دے دیے ہر بات پرو ہو گئی تو انہوں نے بہکانے کے لیے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہا کہ اے ابو بکر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ فیور کرتے ہو ہمیشہ ان کی بات کو مانتے ہو کیا آج بھی تم مانو گے وہ بستر پر سوئے ہوئے تھے صبح میں اٹھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں میں مسجد یقا گیا میں بیت المقدس گیا میں ساتوں آسمانوں پر گیا میں نے جنت کو دیکھا میں نے عرش کو دیکھا میں نے اللہ کا دیدار کیا کیا کیا سب آج بھی تم مانو گے یہ پوسیبل ہے رات کو بستر پر لیتے ہیں صبح میں اٹھ کر لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہیں کیا اب بھی تم مانو گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا وہ تاریخی جواب تھا ان کا لہو فقد صدقا اگر میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو میرے نبی کی تو ہر بات سچی ہوتی ہے اور فرمایا میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس کی تصدیق کرتا ہو انا اول من اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہے تو بہرحال میرے بھائیوں کافی تفصیل سے میں نے آپ کو مسجد افسا کی تاریخ اس کے فضائل اور ان تمام باتوں کو بیان کیا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاسٹ مسجد کا کیا تھا یہ آپ کے سامنے آ گیا مسجد افسا کے فضائل کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ گئے اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آئندہ کل ہماری مسجد میں اسی وقت پر اثر کی نماز کے بعد لندن سے بردر صدیق موسا آ رہے ہیں وہ آپ کو پریزنٹ بتلائیں گے کہ گازا کی پریزنٹ سچویشن کیا ہے وہاں پر ان کا جو آنکھوں دیکھا احوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور فیوچر کا اللہ مالک ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے معاملہ کیا ہوگا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد افسا کی حفاظت فرمائے مسجد افسا کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی وہ تمام لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ظلم سے نجات نصیب فرمائے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے تو آئندہ کل یاد رکھیے گا کہ بہت اہم پروگرام بردر صدیق موسا کا یہاں پر ہے ہمارے تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے آمین یا رب العالمین و آخر الحمد للہ رب العالمین